عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا انہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یاہجہ بن سعید انصاری سے خبر دی انہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ لیتے پھر عورتیں چادریں لپیٹ کر اپنے گھروں کو واپس ہو جاتی تھیں اندھیرے سے ان کی پہچان نہ ہو سکتی صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو سڑسٹھ